نہیں ہو سکتا اس کے جیمن میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دوسری تمام پلیتیاں نجس چیزیں ناپاک چیزیں دکھائی دیتی ہیں بعضی چیزیں دکھائی نہیں دیتی وہ حکمن پلیت ہوتی ہے جیسے جھوٹ ہے کسی نے کبھی دیکھا تو نہیں جھوٹ کیسا ہوتا ہے کالے رنگ کا ہوتا ہے سفید رنگ کا ہوتا ہے گلابی رنگ کا پیلے رنگ کا لیکن جھوٹ پلیت ہے کسی کو دھوکہ دینا فروغ دینا یہ بھی آنکھوں سے نظر نہیں آتا شرک اس قسم کی لانت ہے جو آدمی کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی اور اتنی بڑی پلیتی ہے اتنا بڑا نجس ہے کہ اللہ پاک جل نشان ہو کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق کو کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی زانی کو توفیق ہو جاتی ہے چور کو توفیق ہو جاتی ہے قاتل کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے لیکن شرک ایک ایسی پلیتی ہے جس کے کرنے والوں کو توبہ کی توفیق نہیں اور حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بدعاتی آدمی کی تعظیم کرنا گناہ ہے کرنے والے آدمی کی تعظیم کرنا گنا ہے اس لیے کہ تم نے اس کی حمایت کی کہ جس نے سنتیں مٹا کر بدعت کو اجاگر کیا اور یاد رکھیے میں نے آئے کر کرسی کا ترجمہ ذکر کرتے ہوئے یہ بات بتائی تھی کہ رب العالمین پرور عالم ہے اور وہ ساری کائنات کے ارادوں سے واقف ہے میرے اور آپ کے دل میں ایک بات سو سال کے بعد جو آنی ہے اللہ کو پہلے سے پتا ہے اسی کا نام تو خدائی ہے جو سب کچھ جانتا ہو اور کبھی بھی کسی حال میں بھی کسی کا محتاج نہ بنا ہو رہا عوام کا یہ جواب کہ صاحب ہم نے اپنے ماں باپ کو یوں کرتے دیکھا ہمارے بڈیرے یوں کر کے آتے تھے تو قرآن کریم اللہ پاک تم سب کو نصیب فرمائے تمہارے بچوں کو اللہ قرآن مجید کی دولت عطا فرمائے ترجمہ پڑا کرو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے سب لوگوں نے یہی بات کہی وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول جب بھی ان کو کہا جاتا ہے آؤ اللہ پاک کے پیغام کی طرف جو آسمان سے اترا ہے وہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دین دیا ہے وہ کہتے ہیں قانو وجدنا علیہ آنا ہم تو اس دین پہ قائم رہیں گے جو ہمارے باپ دادا کا دین ہو دین کے بارے میں تو باپ دادا یاد آ گئے کبھی کسی ڈی سی نے بھی کہا کہ میں تو اس کرسی پہ نہیں بیٹھتا میرا دادا تو گلیوں میں جھاڑو دے کے مر گیا میں ڈی سی کیوں بنوں کبھی کسی پوتے نے اپنے بنگلے کو آگ لگائی کہ میرا دادا تو جھوپڑی میں رہتا تھا میں بنگلے میں کیوں رہوں دین کے بارے میں باپ دادا یاد آ گئے جان بچانے کے لیے اور یہی لوگ تھے جنہوں نے خدا کی قسم اس ذات کو تنگ کیا ہے زمین تنگ کر دی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ چاروں طرف سے اعتراضات ٹوٹے ہیں چاروں طرف سے مار پڑی ہے میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ تم آج بھی جا کر گنبد خزرا کی جالیاں پکڑ کے پوچھو کالی کملی والے تیری جان کو کیا بنی تھی چاروں طرف کے عربی لوگ آ گئے دین کے بارے میں پوچھتے ہیں بڑے بڑے رئیس آئے سردار آئے چودھری آئے خاندان قبیلوں کے نمبردار آئے تیرا دین کیا ہے تیرا ایمان کیا ہے تیرا مذہب کیا ہے تیرا مسلب کیا ہے تیرا عقیدہ کیا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت یہی باتیں کرتے ہیں اللہ پاک جل نشان نے فرما دیا او میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب چاروں طرف سے یہ لوگ بھیڑ کر کے آئے رش کر کے آئے آپ کو تنگ کرتے ہوئے آئے اور دین کے بارے میں پوچھے تو فرمایا کل او میرے نبی زبان تیری ہوگی بولوں گا میں خدا کل کہو ان پیارے پیارے لبوں کو حرکت دو اس ان پیارے پیارے دندان مبارک کو حرکت دو اس چہرے انور کو سامنے لاؤ کل کہو فرماؤ یا اے لوگو اے انسانوں اے امیروں اے غریبوں جمانو اے بوڑھو اے مردو اے آتو یا بیٹھنے والوں گلیوں میں پی کے ٹکڑے مانگ کے کھانے والوں یا او انسانوں او آدمیوں ان کم تم کی شکی تم سب کرتے ہو میرے دین کے بارے میں تمہیں تردد ہے جا میرے یقین کے بارے میں تمہیں میرے مذہب کے بارے میں شک ہے تم میرے عقیدے کے بارے میں شک کرتے ہو تم میرے نظریات معلوم کرنا چاہتے ہو پھر تم سارا مکہ ایک طرف ہے تم چودھری سارے ایک طرف ہو طاقت ایک طرف ہے دولت ایک طرف ہے میں وہ غریب ہوں کہ ماں کے پیٹ سے یقین پیدا ہوا ساری چبراہٹ ایک طرف ہے سارے رئیس ایک طرف ہے قبیلے اور خاندان ایک طرف ہے ساری کی ساری دولت ایک طرف ہے پھر میں تم سے ڈرنے والا نہیں میں گھبرانے والا نہیں میں کسی کے سامنے جھکنے والا نہیں میں بکنے والا نہیں فرمایا سنو پھر میرا دین یہ ہے فلا آگو گم لگی دون آگو گم چوک فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جانتے تھے کہ جب میں یہ اعلان کروں گا تو پتھروں کی بارش ہوگی پھولوں کی نہیں مار پڑے گی ارے اور کون سا تنازع تھا اور کون سا جھگڑا تھا اور کیا بنا فساد تھا کہ اندازہ لگاؤ مکے کے مشرق کافر مکھن چاٹتے ہیں اور دو جہان کے بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنائے خاندان کے درختوں کے بھی دستیاب نہیں ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کی گھر والی ایک دن کا فاقہ گزرا دو دن کا فاقہ کاٹا آٹھ دن ہو گئے مکے کی تاجرا مکے کی رئیسا بڑی دولت مند ماری آج کالے کملی والے کے گھر میں ہو کر ساری دولت اللہ کے نام پہ لٹا دی آٹھ دن ہو گئے پتے بھی نہیں ملتے تھا تو کافر سیدہ خدیجہ کا بھتیجا جب سنا کہ میری پھوپھی کا برا حال ہے بھوک کی وجہ سے کچھ کھانا لے کے چلا تم نے پھر بھی اتنی مربت تو آئی کہ دین کی دشمنی تھی چلو میری پھوپھی آٹھ دن کی بھوکی ہے روٹی دے کر آؤں اگر تمہیں پتا چل جائے کہ میری پھوپھی بھوکی ہے تو اور بھوکی مارنے کی کوشش کرو گے جب کھانا لے کے چلنے لگا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 ہے اور دوستو ہم تو ایک عورت کے کہنے پر پھسل جاتے ہیں نا ذرا سا منہ منہ بنا دیتی ہے ہاں تم پکے عقیدے والے بنے بیٹھے ہو بچے کا تو یہ حال بنا ہوا ہے میں کیا کروں میری فلاں منت رہ گئی میری فلانی نظر رہ گئی میرا فلانا کام بیچ میں رہ گیا تم عقیدہ لیے پھرتے ہو میرا ستناش ہو جائے گا یہ جو بات میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ یقین کریں کتابوں کا مطالعہ کریں علماء سے پوچھیں یہ مشقت یہ تکلیف ڈھائی برس تک اٹھائی ہے ڈھائی سال گزر گئے صحابہ کو اور خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اٹھاتے ہیں پیٹ کی مار دی پانی نہیں ملتا ایسے وقت میں پتا چلتا ہے ایمان کا یوں کیا پتا چلے یوں تو تم کہتے ہو کہ جنت کی کنجی میرے پاس ہے میں کہتا ہوں میرے پاس ہے اور یہ اللہ کی ذات جانتے ہیں کہ جنت میں کون جائے گا اور وجہ صرف یہ تھی کہ ان حضرات نے کلمے کے اوپر بڑا خرچ کیا تھا ہمیں کلمہ ویڑے کی شہر سہن میں کے دروازے پہ کھڑا ہوا مفت مل گیا اس لیے کلمے کی قدر نہیں تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاروں طرف چودھری اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگا اپنا دین بتاؤ جی ہاں تم نیا دین لائے ہو نئی باتیں کرتے ہو فرمایا کلیا کم کم کم کی شکی اور لوگوں اگر تمہیں میرے دین کے بارے میں شک ہے میرے عقیدے کے بارے میں شک ہے میرے مذہب کے بارے میں تڑک دو گئے پھر میں تمہیں الل اعلان بتاتا ہوں عابد الذین تعبدون من دون اللہ میں ان کی عبادت کرنے کو تیار نہیں جن کی تم خدا کے سوا کرتے ہو کا پجاری میں نہیں بنتا پتھروں کا پجاری میں نہیں بنتا پانی کا پجاری میں نہیں بنتا قبروں کا پجاری میں نہیں بنتا اس موقع پر حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود جھولی پھیلا دی پروردگار کے دربار میں دعا مانگی اللہ اے میرے اللہ میری قبر کو سجدہ گانا بنانا کو نبی نے ساری عمر منع فرمایا اور منع فرمانے پہ پتھر کھائے لو لوہان ہو گئے اور اتنی غربت میں زندگی بسر فرمائی سید فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گیا تو میں نے نظر ماری چاروں طرف کے گھر کا مال تو دیکھوں دولت دیکھوں اثاثہ دیکھوں فرمایا کچھ بھی نہیں تھا ایک کونے میں دو چار مٹھی جو پڑے ہوئے تھے فرمایا فلا آبد تم طاقتور ضرور بنتے ہو حکومت والے ضرور بنتے ہو بڑے بڑے رئیس بنے پھرتے ہو قبیلوں کے سردار بنے پھرتے ہو بڑے بڑے دولت مند بنے پھرتے ہو مگر میں کالی کملی والا تمہارے سامنے جھکنے کو تیار نہیں اس لیے میں شرک کی لالت کی جڑے میں آیا ہوں میں تو خدا کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کو تیار نہیں بعض مرتبہ مجھے تو ایمانداری کی بات ہے اس بات میں لطف آتا ہے کہ بازی بازی عورت کتنی ثابت قدم گزری مولانا جلال الدین رومی سب قید رحمت اللہ علیہ اللہ والے گزرے ہیں انہوں نے اپنی مصنوعی میں ایک واقعہ نقل کیا ایک عورت کا اخدود النار کے واقعے کے اندر ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت نے تمام لوگوں کو حکم دیا کہ مجھے سجدہ کرو بادشاہ وقت نے سب کو حکم دیا کہ سجدہ کرو سب لوگ آ رہے تھے سجدے کر رہے تھے جا رہے تھے نمبر آ گیا اس مائی کا تو اللہ پر یقین رکھتی تھی اللہ کی ذات پر ایمان رکھتی تھی عقیدہ درست تھا اللہ کی توفیق تھی اکڑ گئی تجھے سجدہ کرنا پڑے گا وہ کہنے لگی تم کون ہو سجدہ کرانے والے جاؤ جاؤ اپنا کام کرو میرا یہ سر اپنے رب کے دروازے کے سوا کسی کے آگے نہیں جھک سکتا بادشاہ کو بڑا غصہ آیا انہوں نے کہا یہ کہاں سے آئی تو تجھے کرنا پڑے گا اس نے کہا کوئی طاقت نہیں جو میرا سر خدا کے دروازے کے سوا کہیں اور جھکا دے یہ گردن کر سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی میرا عقیدہ ہے میرا یقین ہے میرا ایمان ہے مجھے کوئی نہیں جھکا سکتا کہ آج آپ جا کر کے دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کو عورتیں پکڑ پکڑ کے سجدہ کراتی ہیں پیروں فقیروں کے سامنے پہلے سر جھکانا پیروں پہ ہاتھ لگانا پھر بات کرنی عورت اکڑ گئی کہنے لگی میں بالکل سجدہ نہیں کروں گی میں نے کبھی کیا ہی نہیں میری یہ پہچانی پرور دگارے عالم کے دروازے کے سوا اپنے خالق و مالک کے سوا اپنے رازق کے سوا میرا مشکل کشا وہ ہے میرا حاجت روا وہ ہے میرا پالن ہار وہ ہے میرا پیدا کرنے والا وہ ہے میں اپنا سر اسی کی چوکٹ پہ جکا سکتی اندازہ لگاؤ مسلمان اور صاف صاف صافیوں کہاں کی گوشتوں سجدا کم ورنہ دری آتش بسو سخن جلدی کر یا تو سجدا کر دے ورنہ تجھے اس آگ میں بلا چولو چرا پھینک دیا جائے گا مائی کا بچہ چھین کر آگ میں ڈال دیا آگ میں پھینک دیا اور مولانا لکھتے ہیں بو پاک دینو موم ہاں، او سر گئے نہ موقع کہنے لگی جاؤ جاؤ اپنا کام کیا کرو لا الہ الا اللہ میری رگ رگ میں بسا ہوا ہے میرے خون کے قطرے قطرے میں بسا ہوا ہے جان دے سکتی ہوں اور رب العالمین کے سوا کسی کو سجدہ کبھی کیا نہیں میری تمام چیزوں کا مالک وہی ہے یہ اولاد اسی کی عطا کرتا ہے وہی اس کا نگبان اور محافظ ہے میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی مولانا نے لکھا ہے کہ ہم مرد جتنے بھی ہیں اس بات کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ عورت کو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے مرد جان ہی نہیں سکتا اگر بیٹا تین چار مرتبہ گود میں بیٹھ کر کہے نا ابا جی بیٹے ابا جی بیٹے تیسری مرتبہ پاک کر کے تھپڑ کی بکنا ہے اما کو دیکھو سارا دن پھر کھاتا امی جی بیٹا امی جی پتر امی ایک دفعہ بھی تھپڑ نہیں مارتی جن جو امی کہتا ہے جن جو خوش ہو رہی ہے میرے کپڑوں پہ اگر بچہ پیشاب کر دے او لے جا اس بیماری نو گھر جا کے میرے کپڑے پلیٹ کر دیے اور اس کے اوپر سارا دن پیشاب کرتا ہے سارا دن پخانا کرتا ہے ایک دفعہ بھی منہ نہیں بلاتی کتنی محبت ہے اور عورت کو اپنی پیار سے ماں کو اپنے بیٹے سے کتنا پیار اور محبت ہوتی ہے اندازہ لگا آگ میں سامنے بچہ پڑا ہوا ہے دل میں ذرا تلمل آنے لگی گھبراہٹ آنے لگی عورت کی اندریاں کرنانے لگی دل اکٹھا ہونے لگا ذرا جگر پھٹنے لگا آواز آئی او معصوم بچے تیری ماں نے مجھ پر یقین کیا ہے مجھ پر اعتماد کیا ہے مجھ پہ توکل کیا ہے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے ارے سجدہ نہ کیا تجھے آگ میں ڈلوا دیا اور میرے بندے اور میری مائی کے بچے میری بندی کے نوری نگر اس آگ میں پڑا پڑا اس میں لیٹا لیٹا اپنی اما کی تسلی کر دے سارا جہان دیکھ رہا کھڑا ہوا تماشا اب جھکی اب آکر ٹوٹی اب اس کا یقین خاک میں ملا اب اس کا ایمان ختم ہوا مگر وہ اللہ کی بندی کھڑی ہے اب آ بچے ذرا بول اگر میں یوسف علیہ السلام کی گواہی معصوم بچی سے دلوا سکتا ہوں اگر مائی مریم علیہ السلام کی صفائی بچی سے دلوا سکتا ہوں تیری ماں بڑے مضبوط ایمان والی ہے اور مضبوط کر دے بچہ آدمی پڑا پڑا لیٹا لیٹا کہتا انگارا ماں کر من خوشم اگر سے در سورت میں آتشم او میری اماں گھبرانا پریشان نہ ہو دیکھنے میں آگ معلوم ہوتی ہے ذرا چھلانگ لگا کے تو دیکھیے تو گلاب اور چمیلی کے پھول بچھے ہوئے ہیں اور اس ایمان کی گواہی مل گئی اس کے یقین کی گواہی مل گئی ایک عورت کی وجہ سے کئی سو آدمیوں کا اور یقین بن گیا ایمان نصیب ہو گیا یہ تمہارا ملتان شہر جس میں تمہارے ہمارے باپ دادا رہتے رہتے عمریں گزر گئی اسی شہر میں راجا دیوان کی حکومت ہے بیٹا مسلمان ہو گیا کیوں ہوا اس نے تجارت کی جوہریوں سے جواہرات بیچنے لانے والوں سے جو عرب سے آتے تھے سمندری علاقوں سے آتے تھے ان سے تجارت کی ان کی تجارت کی معاملات کی صفائی دیکھ کر راجا دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا آج ہمارے معاملات دیکھ کر ہندو کافر مر رہے ہیں سے کوئی معاملہ کر کے تو دیکھے ایک مرتبہ پھر پتا چلے خسنا دے دے تو اسراک پڑھیں گے تحجد پڑھیں گے تصبیے پھیریں گے تلاوت کریں گے مگر جب معاملہ کریں گے چست ماریں گے اگلے کو جو معاملے کا گندا مسلمان اس کا کیا معاملہ اور کیا مسلمان نہیں ہے خدا کی قسم مسلمانوں نے چاروں طرف پوری دنیا میں جو اسلام پھیلایا وہ معاملات کر کر کے پھیلایا کسی معاملے میں کاروبار میں جوہریوں کو بڑا خسارا آیا انہوں نے خسارا اٹھا لیا مگر دھوکہ نہ کیا کس پر راجا دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا ارے اتنا بڑا خسارا اٹھا لیا اور معاملات کے اتنے صفائی رکھنے والے لوگ آج نمک تمہارا صاف نہیں مرچیں تمہاری صاف نہیں ہلدی تمہاری صاف نہیں گرم مسالہ تمہارا صاف نہیں چائے کے ڈبے تمہارے صاف نہیں اور اور کچھ کیسے صاف ہوگا میرا تیرا خود دن پلیت ہے دن صاف نہیں نیت صاف نہیں روح میں ملاوٹ ایمان میں ملاوٹ یقین میں ملاوٹ تمام چیزوں میں ملاوٹ ہے آج بڑے خوش ہوتے ہیں خاندان کے خاندان گھر کا گھر جب سے ہم نے ملاوٹ شروع کی ہے بڑا کاروبار ہے جی اس ملک میں چلتا ہی نہیں راجا دیوان کا بیٹا جوہریوں سے کاروبار کر کے مسلمان بن گیا اب بڑے آدمی کا بیٹا تھا اسے بڑی فکر ہوئی کہ دین میرے گھر میں آ گیا اسلام میرے گھر میں آ گسا اس نے خدا جانے کہاں کہاں سے بڑے بڑے پنڈت بلائے ہندوؤں کے پنڈت بلائے کبھی اپنا دین سمجھاؤ یہ تو بڑا نقصان ہوا کہ راجا کا بیٹا مسلمان ہو گیا اس کو بڑا سمجھایا لوگوں نے بڑے بڑے پنڈتوں نے سمجھایا مگر یقین کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل میں گھر کر جائے اس کا قیمہ تو بن سکتا ہے مگر وہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا اللہ کی توحید نہیں چھوڑ سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت نہیں چھوڑ سکتا پھر وہ کاروبار کو نہیں دیکھتا پھر وہ اسباب اور مال و متا کو نہیں دیکھتا وہ کہتا کمرے والے اور کچھ بنے نہ بنے جس کا یہ یقین ہو جائے کہ سب کچھ اللہ کی ذات کرتی ہے فرمایا تو میرا بن جا پھر دیکھ مزہ فوقهم ومن تحت آر میں زمین سے اگا کر کھلاؤں گا آسمان سے برکتیں برساؤں گا سن فی بل الذین کا الروب بنا اشرکوا باللہ چاروں طرف کے کافروں اور مشرکوں کے دلوں میں تیرا روب ڈال دوں گا سمجھایا پنڈتوں نے ہندو سادھوؤں نے مگر وہ کہنے لگا بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میری قطرے قطرے میں خون کے بس گیا ہے اب کوئی طاقت ایمان نہیں چھین سکتی ایک پنڈت بڑا ہوشیار تھا اس نے راجا سے کہا کہ دیکھو ایک بیٹے سے تجھے صبر کرنا پڑے گا اگر یہ مسلمان رہا تو تیرے گھر میں دین آ گیا سمجھو قرآن آ گیا ایمان آ گیا اور ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پھیلتا ہے تیرا سارا گھر دیندار بنے گا سارا گھر مسلمان ہوگا یا پھر ترکیب میں بتاتا ہوں یہ مر جائے تو اچھا ہے اس نے کہا کیا اس لڑکے کو بلایا کہنے لگاؤ میاں تو مسلمان ہے کلمہ پڑتا ہے یقین والا بنا بیٹھا ہے ایمان والا بنا بیٹھا ہے ہم تجھے لوہا گرم کر کے دیتے جب جانے یہاں سب کے سامنے پانچ منٹ سینے سے لگا کے دکھا پانچ منٹ سینے سے لگا کے دکھا اس نے کہا بے شک لے آؤ پرواہ نہیں لے آؤ لے آؤ مجھے کوئی پرواہ یہی ملتان کا چوک بازار تھا خلقت تھی مخلوق تھی تماشا دیکھنے دنیا آئی تھی سب کے سامنے جب وہ سرخ گرم لوہا کر کے لایا گیا یہ لکھا ہے ملتان کی تاریخ میں کہ اس لڑکے کے دل میں تھوڑی سی تلول سی آنے لگی کہ الہی اب جل جاؤں گا اب مر جاؤں گا اب آگ مجھے سار دے گی تو یوں لکھا ہے کہ جب وہ لوہا گرم گرم اس کے سامنے لایا گیا آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے کہ سرخ گرم لوہے کے اوپر کیل مکوڑے زندہ پھر رہے ہیں اس نے دیکھ لیا جو ذات ان کی حفاظت کر سکتی ہے وہ میری بھی کرے گی انہوں نے پانچ منٹ کا مطالبہ کیا تھا راجا دیوان کے بیٹے نے لوہا گرم گرم لے کر سینے سے لگائے ہوئے گھنٹوں کھڑا رہا خدا کی قسم کتنی بڑی عظمت تھی ایمان کی ایک آدمی کے ایمان کی برکت ہے یہ ملتان گواہ ہے ملتان کی سرزمین گواہ ہے ملتان چوک بازار گواہ ہے ایک آدمی کے ایمان کی برکت ہے چھ سو کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ایک آدمی کے ایمان کی برکت سے یقین کی برکت سے آج وہی کو چلا گیا جس کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھیلانے آئے تھے جو صحابہ کے ذریعے ہم تک ایمان اور یقین پہنچایا تمام چیزوں میں یہی حال ہے فرما کلیا لوگوں سن لو کان کھول کر إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله میں ارجن ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم کرتے ہو جاؤ جاؤ جو تم سے ہوتا ہے وہ کرو کر رہے ہو اور کیا کرو گے فما ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم میں اس پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اس کے سامنے سر جھکاتا ہوں اس کا ادب و احترام کرتا ہوں اس کی تعظیم کرتا ہوں میں اس کے گھر کا طلاب کرتا ہوں اس کے گھر کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں مانگتا ہوں اس کے مقام ملتظم کو چپٹ کے روتا ہوں اجر اسمد کو بوسے دیتا ہوں آب زمزم کو پانی پی پی کر خوش ہوتا ہوں اس لیے یہ میرے مالک کا گھر ہے اسی نے مجھے حکم دیا میں کسی قبر کا تلاش نہیں کروں گا کسی درخت کا تلاش نہیں کروں گا کسی درخت کے پتوں کو حاجت روا نہیں مانوں گا کسی جان کندے کی پل بول کو حاجت روا نہیں مانوں گا مصیبت یہ ہے کہ اتنی عام بات سب کو پتا ہے اب ہندو پیپل کو خدا مانتا ہے پوجا کرتا ہے مسلمان جال کو خدا مانتے ہیں گوڑ کو مانتے ہیں ہندو اور دوسرے کچھ لوگ پانی کو خدا مانتے ہیں اب ایک خدا کو بیٹکی میں ڈال کر چولہے پہ رکھ دو اور دوسرے خدا کو آگ لگاؤ نیچے سے نیچے لکڑیاں جل رہی ہیں پیپل کی نیچے والے خدا کو جو آگ لگی اوپر والے خدا کو جوش آیا وہ پانی ابل کر نچلے کا بیڑا گرک اوپر لے کا ہی خداوں کی لڑائی ہو گئی تماشا دیکھو دیکھو پرمولا کی آگ لگی میں اس کو خدا مانتا ہوں اس کی عبادت کرتا ہوں یا تو تم جو تمہاری موت پہ قادر ہے موت پہ قادر ہے مارنے پہ قادر ہے جس نے کسی کو بھی موت سے چھٹی نہ دی اور یقین کیجیے اگر اللہ پاک کچھ لوگوں کو نہ مارتا تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی جو جتنے بڑے بڑے ہیں نا شکر ہے اسرائیل کو عورت نہیں چاہیے دولت نہیں چاہیے حکومت نہیں چاہیے ورنہ یہ کچھ نہ کچھ اس کی جیب میں ڈال کر سارا رگڑا ہمیں لگواتے جب کسی بڑے کے گھر میں آتا ہوں یا پڑھنے لینے میں چلا جائے ہل ہزار روپیہ شکر ہے اس کو پیسے نہیں چاہیے اس کو عورت نہیں چاہیے اس کو حکومت نہیں چاہیے نہیں تو کئی ہو میاں یہ وزیر اعظم تجھے بناتے ہیں وزیر خوراک تجھے بنا دیتے ہیں دیکھنا یہ دوسری پارٹی جو ہے نا بسرا لگا دے ہی کو جلانا پڑنے والا کوئی نہ ہو شکر ہے وہ کسی کا کہنا نہیں مانتا اس کی تو یہ حالت ہے اللہ اکبر سوچنے والی چیزیں ہیں ارے جن چیز جن کے پیچھے لگ کر ہم تمام کچھ خراب کر رہے ہیں شرک اولاد کے پیچھے ملاوٹ اولاد کے پیچھے رشوت اولاد کے پیچھے خدا کی قسم دشمن نہیں یہ خود تمہارے کپڑے اتار کر تمہیں یہاں ننگا کریں گے آکاش ہم تھوڑا سا منظر سمجھ سکتے اور ہمارے دماغ میں یہ بات آ جاتی کہ ہم کو یوں جانا ہے اور یوں ہمارے پاس رہنا ہے تین درجن اولاد چھوڑ جاؤ ایک بھی قبر میں پاس لیٹنے کو تیار نہیں کھڑا دھڑ مٹی کھڑا دھڑ مٹی چٹکی سے نہیں کھڑا کھڑا مٹی اس بیگم کے چہرے پہ پھینک رہا ہے جس کی مسکراہٹ دیکھ کر تھکن اتر جایا کرتی تھی جس کی آنکھوں کی پتلی پہ قربان تھا جس کے لبوں کی سرخی پہ جان دی جس کے رخساروں کی گولائی پہ جان دی جس کے سلول پہ مرتا تھا آج ہزاروں مل نہیں لاکھوں مل مٹی پھینک کے اور پیٹ کر کے چلا آ رہا ہے اس لیے فرمایا تو وقفات میں اس خدا کی پوجا کرتا ہوں اس خدا کی نظر نیاز دیتا ہوں اس خدا کو اپنا پرورتگار مانتا ہوں یت تو جو تمہاری موت پہ اول المؤمنین مجھے حکم ملا کہ سب سے پہلے میں یقین کرنے والا بنوں ہڈیاں میری ماری جائیں جسم میرا سارا زخمی ہو جائے پال کے وہ کار پہ کھڑے کھڑے دھکا دے دیا جائے لہو کی دھار دور جا کے پڑے میرے غلاموں کو آگ میں جلا دیا جائے چمڑے ادھیر دیے جائے مگر مجھے یہ حکم ملا ہے بہو میں تو الکم اول مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے زیادہ یقین کرنے والا بنوں اللہ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ میں تو اپنا چہرہ اپنا منہ اپنے رب کی طرف رکھوں گا میں مشرق بن کے مرنے کو تیار نہیں جاؤ راضی رہو ناراض ہو جاؤ تم میرے پاس آؤ یا دور رہو میں اپنے خدا کی ذات و صفات میں کسی کو کسی حال میں شریک بنانے کو تیار نہیں اس لیے زور لگا رہا ہوں کوئی لڑائی کسی سے نہیں ہو گئی کہ کئی جو سے لگا ہوا ہے تنازع نہیں رب جلال کی قسم بابو جو ممبر